سجدہ صاحب کا بیان تین یا چار رکعات کے شک پر سجدہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا شک احدکم فی صلاته فلم یدری کم صلی ثلاثا ام اربعا فلیطرح الشک والیبن علی مستیقنا ثم یسجود سجدتین قبل ان یسلم فان کان صلی خمسا شفعنا له صلاتا وان کان صلی اتماما لاربع کانتا ترغیما للشیطان للشيطان اگر تم میں سے کسی کو رکعات کی تعداد کی بابت شک پڑ جائے اور اسے معلوم نہ ہو کہ تین پڑھی ہیں یا چار تو شک کو چھوڑ دے اور یقینی بات پر بنیاد رکھے پھر سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کرے اگر اس نے پانچ رکعات نماز پڑھی ہوگی تو یہ سجدے اس کی نماز کی رکعات کو جفت کر دیں گے اور اگر اس نے پوری چار رکعات پڑھی ہوگی تو یہ سجدے شیطان کے لیے ذلت کا سبب ہوں گے صحیح مسلم کتاب المساجد باب والسجود اللہ حدیث نمبر پانچ سو اکہتر جس شخص کو نماز میں یہ شک پڑ جائے کہ آیا اس نے ایک رکعت پڑھی ہے یا دو تو وہ اسے ایک رکعت یقین کرے اور جسے یہ شک ہو کہ اس نے دو پڑھی ہے یا تین تو وہ اسے دو رکعت یقین کرے اور جسے یہ شک ہو کہ اس نے تین پڑھی ہے یا چار تو وہ اسے تین رکعت یقین کرے اور پھر یعنی آخری قعدے میں اسلام پھیرنے سے پہلے یعنی صحف کے دو سجدے کرے جامع الترمذی کتاب الصلاح باب فی من یشک کو فی الزیادت والنقصان حدیث نمبر تین سو اٹھانوے وہ حدیث حسن سنن ابن ماجہ کتاب و اقامت ماجہ افی من شک فی سولاتی فرجع الى الیقین حدیث نمبر ایک ہزار دو سو نو امام ترمزی نے امام حاکم نے المصدرک جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو پینتیس میں اور امام زاہبی نے اسے صحیح کہا ہے سجدہ صاحب کا طریقہ یہ ہے کہ آخری قعدے میں تشاہد یعنی درود اور دعا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں پھر اٹھ کر جلسے میں بیٹھ کر دوسرا سجدہ کریں اور پھر اٹھ کر سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہوں حدیث مذکور میں سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ صاحب کا حکم ہے اس لیے صاحب کے دو سجدے سلام پھیرنے سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں اولا کے ترک پر سجدہ سیدنا عبداللہ بن بہینہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو کی نماز پڑھائی آپ پہلی دو رکاتے پڑھ کر کھڑے ہو گئے یعنی قائدے میں ساہون نہ بیٹھے تو لوگ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ جب نماز پڑھ لی یعنی اور آخری قاعدے میں سلام پھیرنے کا وقت آیا اور لوگ سلام پھیرنے کے منتظر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے بیٹھے تکبیر کہی اور سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کیے پھر سلام پھیرا صحیح بخاری کتاب الادان باب ملم یرت الاول واجبہ حدیث نمبر 829 صحیح مسلم کتاب المساجد باب فی الصلاة والسجود لا حدیث نمبر 570 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل مبارک سے ثابت ہوا کہ اس صورت میں سیدہ صاحب سلام پھیرنے سے قبل کرنا چاہیے نماز سے فارغ ہو کر باتیں کر لینے کے بعد سجدہ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور تین رکعت رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا اور گھر تشریف لے گئے ایک صحابی سیدنا خرباق رضی اللہ عنہ اٹھ کر آپ کے پاس گئے اور آپ کے صحب کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں اپنی چادر کھینچتے ہوئے نکلے یہاں تک کہ لوگوں کے پاس پہنچ گئے اور خرباق رضی اللہ عنہ کے قول کی تصدیق چاہی لوگوں نے کہا کہ خرباق سچ کہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت پڑھی پھر سلام پھیرا پھر دو سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا صحیح مسلم کتاب المساجد فی صاحبی والسجود وسجود حدیث نمبر پانچ سو چوہتر اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص چار رکعت کی جگہ تین پڑھ کر سلام پھیر دے پھر جب اسے معلوم ہو جائے کہ میں نے تین رکعت پڑھی ہیں اپنی بھول کا علم ہونے سے پہلے خواہ وہ گھر بھی چلا جائے اور باتیں بھی کر لے تو پھر بھی وہ صرف ایک رکعت جو رہ گئی تھی پڑھ کر سجدہ صاحب کر کے سلام پھیرے اسے ساری نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں اور ایک یہ امر بھی معلوم ہوا کہ نماز میں اگر ساون رکعت رہ جائے تو وہ رکعت پڑھ کر سلام پھیرے اس کے سجدہ صاحب کرے اور پھر سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہو چار کی جگہ پانچ رکعات پڑھنے پر سجدہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نماز سہون پانچ پڑھائی آپ سے پوچھا گیا کیا نماز میں زیادتی ہو گئی ہے آپ نے فرمایا کیوں صحابہ رضی اللہ نے عرض کیا کہ آپ نے کی پانچ پڑھائی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بعد دو سجدے کی اور فرمایا میں بھی تمہاری مانند آدمی ہوں میں بھی بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو لہٰذا جب بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو صحیح بخاری کتاب باب التوجہ نحو القبلہ حیث دکان حدیث نمبر چار سو ایک اور چار سو چار صحیح مسلم کتاب المساجد باب الصحب فی الصلاح حدیث نمبر پانچ سو بہتر اگر اس باب میں سیدنا زلیدین رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح بخاری کتاب باب فی سجداتا یہ صحب حدیث نمبر ایک ہزار دو سو انتیس بھی شامل کر لی جائے یعنی جس میں دو رکعت پر ساون سلام پھیرنے اور صحابہ کی یاد دلانے پر باقی ماندہ نماز ادا کر کے سلام پھیرنے اور سلام کے بعد سجدہ صاحب کا ذکر ہے تو ان تمام روایات کا خلاصہ یہ نکلتا ہے جب امام سجدہ صاحب کی بغیر سلام پھیر دے اور مقتدی اسے باقی ماندہ نماز یاد دلائے تو وہ انہیں باقی ماندہ نماز پڑھائے گا اور سلام پھیرنے کے بعد سجدہ صاحب کرے گا اس کے بعد پھر سلام پھیرے گا اگر مقتدی اسے یہ یاد دلائیں کہ ہم نے ایک رکعت زائد پڑھ لی ہے تو ظاہر ہے کہ سلام تو پھیر چکا ہے اب اس نے صرف سجدہ صاحب ہی کرنا ہے اگر رکعت کی تعداد میں شک پیدا ہو جائے یعنی یقادہ اولا چھوٹ جائے تو پھر سلام سے پہلے سجدہ صاحب کرے گا البتہ اگر یہ شک پیدا ہو کہ میں نے ایک رکعت پڑھی ہے یا دو دو پڑھی ہے یا تین تین پڑھی ہے یا چار تو وہ کم تعداد کو یقینی شمار کر کے نماز مکمل کرے گا اور سجدہ صحف سلام سے پہلے ہی کرے گا اگر نمازی کو کسی وجہ سے یہ احکام یاد نہ رہے یا وہ ایسی بھول یعنی صحف کا شکار ہو گیا ہے جو ان احادیث میں مذکور نہیں ہے تو پھر اسے جان لینا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام سے پہلے بھی صحف کے دو سجدے کیے ہیں اور سلام پھیرنے کے بعد بھی وہ جس صورت پر بھی عمل کرے گا جائز ہوگا ان شاء اللہ العزیز و اللہ عالم مولانا عبد السمد رفیقی سیدہ صاحب سلام سے قبل یا بات کرنے کا ذکر تو احادیث میں آپ سماعت فرما چکے ہیں لیکن صرف ایک ہی طرف سلام پھیر کر سجدہ کرنا اور پھر اتحیات پڑھ کر سلام پھیرنا سنت سے ثابت نہیں ہے اگر مقتدی سے نماز میں بھول چوک ہو جائے اور شروع ہی سے وہ امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہے تو اس کے لیے سجدہ صاحب نہیں بلکہ اس پر امام کی اقتداء واجب ہے لیکن مسبوق یعنی جو بعد میں جماعت میں شامل ہوا ہو وہ اپنی نماز کا فوج شدہ حصہ پورا کرنے کے بعد سجدہ صاحب کرے اسی طرح اگر کسی نے چار رکعتوں والی نماز کی آخری دو رکعتوں میں یا صرف ایک ہی رکعت میں بھولے چکے یا آمدن ایک یا چند آیات یا کوئی صورت پڑھ لی تو اس کے لیے سجدہ صاحب مشروع نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی آخری دو رکعات میں بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری صورت پڑھ لیا کرتے تھے مزید برآں آپ نے اس امیر کی تعریف فرمائی جو اپنی نماز کی تمام رکعات میں سورہ فاتحہ کے بعد کل ہو اللہ عہد پڑھا کرتے تھے اگر کسی نے بھول کر رکوع یا سجدے میں قرآن کی قرآت کر دی تو اس کے لیے سجدہ صاحب کرنا ضروری ہے کیونکہ رکوع اور سجدے میں قرآت قرآن جائز نہیں ہے صحیح مسلم کتاب الصلاة باب النہی عن قراءت القرآن فی الرکوع والسجود حدیث نمبر چار سو اناسی اور اگر رکوع میں دونوں تسبیحات پڑھیں اور سجدے میں بھی تو پھر سجدہ صاحب کی ضرورت نہیں واللہ اعلم نماز کے بعد مسنون نذکار سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تمام ہونا تکبیر یعنی اللہ اکبر کی آواز سے پہچان لیتا تھا صحیح بخاری کتاب الادان باب الذکر بعد الصلاح حدیث نمبر 841 842 صحیح مسلم کتاب المساجد باب الذکر بعد الصلاح حدیث نمبر 583 یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کا سلام پھیر کر اونچی آواز سے اللہ اکبر کہتے اس سے ثابت ہوا امام اور مقتدیوں کو نماز سے فارغ ہوتے ہی ایک بار بلند آواز سے اللہ اکبر کہنا چاہیے سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز ختم کرتے تو تین بار استغفار کرتے یعنی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے پھر یہ پڑھتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذل جلال والاکرام یا الہی تو صاحب سلامتی ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی ہے اے ذل جلال والاکرام تو بڑا ہی بابرکت ہے صحیح مسلم کتاب المساجد باب استحباب الذکر ذکری و ابھی صفت حدیث نمبر پانچ سو اکانوے تمبی دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ جس طرح دعائے اذان میں لوگوں نے اضافہ کر رکھا ہے اسی طرح اس دعا میں بھی لوگوں نے زیادتی کی ہوئی ہے وہ زیادتی سماعت فرمائے اللہم انت السلام و منک السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں آگے وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ السلام حَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَأَدْخِلْنَا دَارَ السلام کا اضافہ کر رکھا ہے کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ شروع اور اخیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اور درمیان میں خود اپنی طرف سے دعائیہ جملے بڑھا کر حدیث رسول صلی صلی اللہ علیہ وسلم میں زیادتی کی ہوئی ہے معاذ اللہ کیا آپ یہ جملے بھول گئے تھے یا دعا ناقص چھوڑ گئے تھے جس کی تکمیل امتیوں نے کی ہے اگر کوئی کہے کہ ان بڑھائے ہوئے جملوں میں کیا خرابی ہے ان کا ترجمہ بہت اچھا ہے آخر دعا ہی ہے اور اللہ ہی کے آگے ہے گزارش ہے کہ انسان اپنی مادری یا عربی زبان وغیرہ میں جو دعا چاہے اپنے مالک سے کرے جون سے جملے چاہے دعا میں استعمال کرے کوئی حرج نہیں مگر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی طرف سے الفاظ یا جملے زیادہ کرنے ناجائز ہیں ایسا کرنے سے دین کی اصل صورت قائم نہیں رہتی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں میں نے کہا میں بھی آپ کو دوست رکھتا ہوں پھر آپ نے فرمایا جب تو مجھے دوست رکھتا ہے یعنی تو میں تجھے وسیعت کرتا ہوں کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ ذکر پڑھنا نہ چھوڑنا ربی آئنی علا ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت اے میرے رب ذکر شکر اور اچھے عبادت کرنے میں میری مدد فرما سنن نسائی کتاب الصحب باب نوع آخر من الدعاء حدیث نمبر 1304 سنن نبی داود کتاب الوطر باب فی الاستغفار حدیث نمبر 1522 وسندہ صحیح امام حاکم نے المستدرک جلد نمبر تین صفحہ نمبر دو سو تہتر دو سو چوہتر میں امام زہبی نے امام ابن خزامہ نے حدیث نمبر سات سو اکاون میں امام ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر دو ہزار تین سو پینتالیس میں اور امام نووی نے المجموع جلد نمبر تین صفحہ نمبر چار سو چھیاسی میں اسے صحیح کہا ہے سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد کہتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے یا اللہ تیری عطا کو کوئی روکنے والا نہیں اور تیری روکی ہوئی چیز کوئی عطا کرنے والا نہیں اور دولت مند کو اس کی دولت تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی صحیح بخاری کتاب الادان باب الذکر بعد الصلاة حدیث نمبر 844 صحیح مسلم کتاب المساجد باب استحباب الذکر بعد الصلاة حدیث نمبر 593 سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے سلام پھیرنے کے بعد پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے گناہوں سے رکنا اور عبادت پر قدرت پانا صرف اللہ کی توفیق سے ہے اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں ہر نعمت کا مالک وہی ہے اور سارا فضل اسی کی ملکیت ہے یعنی فضل اور نعمتیں صرف اسی کی طرف سے ہیں اسی کے لیے اچھی تعریف ہے اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں اگرچہ کافر برا منائیں صحیح مسلم کتاب المساجد باب استحباب الذکر بعد الصلاة و بیان صفاته حدیث نمبر 594 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ان کلمات کے ساتھ اللہ کی پناہ پکڑتے تھے یعنی انہیں پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الجبنی و اعوذ بک من البخل و اعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر و اعوذ بک من فر فتنت الدنیا و عذاب القبر اے اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور کنجوسی سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں اور اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے رزیل عمر یعنی زیادہ بڑھاپے کی طرف پھیر دیا جائے اور اسی طرح میں دنیاوی فتنوں اور عذاب قبر سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں صحیح بخاری کتاب الدعوات باب الاستعادت من ارض للعمر ومن فتنت الدنیا ومن فتنت النار حدیث نمبر 6374 سیدنا ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے خاص سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں جو ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھے سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ للہ تینتیس بار اللہ اکبر تینتیس بار یہ ننانوے کلمات ہو گئے اور سو پورا کرنے کے لیے ایک بار کہے لا لا الہ الا اللہ وحدہ شریک الملک لہل الحمد وہو علا کل قدیر اللہ یعنی ہر عیب سے پاک ہے ساری تعریف اللہ کی ہے اللہ سب سے بڑا ہے اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لیے ساری بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے صحیح مسلم کتاب المساجد باب استحباب الذکر بعد الصلاة حدیث نمبر 597 سیدنا قعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فرض نماز کے بعد سبحان اللہ 33 بار الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار کہے گا وہ نامراد نہیں ہوگا صحیح مسلم باب استحباب ذکر الصلاة حدیث نمبر پانچ سو چھیانوے سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں ہر فرض نماز کے بعد معوضات پڑھا کروں سنن نبی داود کتاب الوطر باب فی الاستغفار حدیث نمبر 1523 وسندہ حسن امام حاکم نے المصدرک جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 553 میں زہبی نے ابن خزامہ نے حدیث نمبر 755 میں اور ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر 2347 میں اسے صحیح کہا ہے معوضات یعنی اللہ کی پناہ میں دینے والی صورتیں سورہ اخلاص فلق اور الناس یعنی قرآن مجید کی آخری تین صورتوں کو کہتے ہیں فتح الباری جلد نمبر نو صفحہ نمبر اٹھتر تحت الحدیث پانچ ہزار سترہ جو حسب ذیل ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ اللہ احد الصمد لم یلد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 پلٹ کر آتا ہے جو لوگوں کے سینوں یعنی دلوں میں وسوسے اور برے خیالات ڈالتا ہے خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے سورہ ناس آیت نمبر ایک تا چھ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اسے بہشت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روکتی السنن للنسائی اليوم واللیلہ ثواب من قرآ آیت الکرسی دبر کل صلاح جلد نمبر چھ صفحہ نمبر تیس حدیث نمبر نو ہزار نو سو اٹھائیس وسند حسن امام ابن حبان نے اور منظری نے الترغیب جلد نمبر دو صفحہ نمبر چار سو ترپن میں اسے صحیح کہا ہے مطلب یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے والا موت کے بعد سیدھا جنت میں جائے گا آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ زندہ ہے ہمیشہ قائم رہنے والا ہے وہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی اجازت کے بغیر کون اس کے پاس کسی کی سفارش کر سکتا ہے وہ جانتا ہے جو کچھ ان سے پہلے گزرا اور جو کچھ ان کے بعد ہوگا اور لوگ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے یعنی معلوم نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہتا ہے یعنی اتنا علم جسے چاہے دے دیتا ہے اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے اور ان دونوں کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں وہ بلند و بالا بڑی عظمتوں والا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو پچپن اللہ جو ساری کائنات کی حفاظت کر سکتا ہے کیا وہ ایک انسان یا اس کی کار اور گھر وغیرہ کی حفاظت نہیں کر سکتا یقیناً کر سکتا ہے پھر بندہ اپنی حفاظت کے لیے جائز اسباب کے بجائے شرکیہ طریقے کیوں اختیار کرتا ہے اس مقصد کے لیے مختلف کڑے اور انگوٹھیاں کیوں پہنتا ہے دھاگے کیوں باندھتا ہے اپنی گاڑی پر جوتے یا چھیتڑے کیوں لٹکاتا ہے او اللہ کے بندو آیت الکرسی پڑھو حفاظت میں رہو یقیناً اللہ کی حفاظت ہی بہترین حفاظت ہے جس کا کوئی توڑ نہیں مولانا عبد السمد رفیقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے محافظ مقرر کر دیا جاتا ہے اور طلوع فجر تک شیطان اس کے قریب نہیں آتا صحیح بخاری کتاب الوکالہ باب اذا وکل رجلا فترک الوکیل شیعہ حدیث نمبر دو ہزار تین سو گیارہ نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا بھی ثابت ہے اللهم اصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمه واصلح لي دنياي التي جعلته فيها معاشي اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك واعوذ بعفوك من نقمتك واعوذ بك منك لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اے اللہ میرے لیے میرا وہ دین دے جسے تو نے میری حفاظت کا سبب بنایا ہے اور میری دنیا بھی سنوار دے جس میں نے میری روزی پیدا کی ہے اے اللہ میں تیری خوشنودی کے ساتھ تیرے غصے سے اور تیری کے ساتھ تیرے عذاب سے پناہ کا طالب ہوں اور تیرے یعنی کرم کے ساتھ تیری سزا سے پناہ مانگتا ہوں جو چیز تو عطا کرے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے اور جو چیز تو روکے اسے کوئی عطا کرنے والا نہیں اور کسی دولت مند کو اس کی دولت تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی سنن نسائی کتاب الصحف باب نوع آخر من الدعاء عند الانصراف من الصلاة حدیث نمبر 1347 وسندہ حسن امام ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر 541 میں اور ابن خزیمہ نے حدیث نمبر 745 میں اسے صحیح کہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی فرمایا کرتے تھے ربي أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر لي الهدى وانصرني على من بغى علي ربي اجعلني لك مطواعا لك مخبتا إليك أواها منيبا ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لسانی وحد قلبی صدری اے میرے رب تو میری مدد کر اور میرے خلاف مدد نہ کر مجھے غالب کر اور کسی کو مجھ پر غالب نہ کر مجھے تدبیر بتا اور یعنی میرے دشمنوں کو میرے خلاف تدبیر نہ بتا مجھے ہدایت دے اور ہدایت میرے لیے آسان کر اور میرے اوپر ظلم کرنے والوں کے خلاف میری مدد کر اے میرے رب مجھے اپنا شکر کرنے والا اپنا ذکر کرنے والا اپنے سے ڈرنے والا اپنا حکم ماننے والا اپنے سامنے گڑانے والا اور اپنی طرف آجزی سے رجوع کرنے والا بنا دے اے میرے رب میری توبہ قبول فرما اور میرے گناہ دھو ڈال میری دعا قبول کر میری دلیل ثابت رکھ میری زبان سیدھی کر میرے دل کو ہدایت سے نواز اور میرے سینے سے کینا نکال دے جامعہ تر کتاب الدعوات باب رب اعنی ولا تعن علی حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو اکاون صحیح سنن ابن ماجہ کتاب الدعاء باب دعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو تیس سنن نبی داود کتاب باب ما یقول الرجل اذا سلم حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو دس امام حاکم نے المستدرک جلد نمبر ایک صفحہ نمبر پانچ سو بیس میں امام ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر دو ہزار چار سو چودہ میں اور امام زہبی نے اسے صحیح کہا ہے ترمزی اور سنن ابن ماجہ کی روایات میں لک کے الفاظ ہیں نیز سنن ابن ماجہ میں اور سنن ابو داود میں کے الفاظ وارد ہوئے ہیں تاہم یہ مکمل دعا بعینی ہی مشکات جامع الثانی میں موجود ہے مولانا الصمد رفیقی فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کے ثبوت میں کوئی مقبول حدیث نہیں ہے نہایت تعجب کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں دس سال رہے پانچوں وقت نمازیں پڑھائیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کثیر تعداد نے آپ کی اقتداء میں نمازیں پڑھی مگر ان میں سے کوئی ایک بھی اجتماعی دعا کا ذکر نہ کرے یہ تو اس کے بطلان کی واضح دلیل ہے مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر کوئی انفرادی طور پر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں امام ابن تیمیہ ابن قیم ابن حجر رحمہ اللہ اور بہت سے محققین علماء نے فرض نماز کے بعد مروجہ اجتماعی دعا کا انکار کیا ہے اور اسے بدعت کہا ہے اجتماعی دعا کی دلیل میں بیان کی جانے والی تمام روایات ضعیف ہیں تفصیل حسب ذیل ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو بندہ ہر نماز کے بعد اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو نامراد نہیں لوٹاتا ضعیف جدہ اليوم واللیلہ لبن سنی حدیث نمبر ایک سو اڑتیس نمبر ایک اس کی سند میں اسحاق بن خالد ہے جو منکر احادیث روایت کرتا ہے نمبر دو امام ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے ایک اور راوی عبد العزیز بن عبد الرحمن کی خصیف سے بیان کردہ روایات جھوٹی اور من گھڑت ہوتی ہیں نمبر تین خصیف کا سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے سیما معلوم نہیں نمبر چار علامہ عزیز روایت میں اجتماعی دعا کا کوئی ذکر نہیں ہے کہا جاتا ہے کہ سیدنا یزید بن اسود عامری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کا سلام پھیرا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی اس روایت کے متعلق مولانا عبید اللہ رحمانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کتب حدیث میں سیدنا یزید بن اسود عامری رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں مذکور الفاظ کے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی سرے سے موجود ہی نہیں بلکہ اصل حدیث جس کی سند حسن ہے اس کو کو دیکھنے سے دعا نہ ہونے کا ثبوت ملتا ہے یزید بن اسود کہتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج کرنے حاضر ہوا میں نے آپ کے ساتھ مسجد خیف میں صبح کی نماز پڑھی جب آپ نے نماز مکمل فرمائی تو پھر اچانک آپ نے لوگوں کے پیچھے دو آدمی دیکھے جنہوں نے آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی آپ نے فرمایا انہیں میرے پاس لے آؤ جامع الترمذی کتاب الصلاة باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة حدیت نمبر 219 سو حسن علاوہ ازی ان غیر ثابت الفاظ میں بھی اجتماعی دعا کا ذکر نہیں ہے عبداللہ عبداللہ بن بن عمر اور زبیر رضی اللہ عنہم دعا کرتے تھے اور یعنی آخر میں اپنی دونوں ہتیلیاں اپنے منہ پر پھیرتے تھے الادب المفرد للبخاری باب رفع الایدی فی الدعاء جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو پندرہ اس کی سند حسن لی ذاتی ہی بلکہ صحیح بخاری کی شرط پر ہے نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کے بارے میں پیش کی جانے والی تقریباً تمام روایات نہ صرف سخت ضعیف ہیں بلکہ ان میں اجتماعی دعا کا ذکر تک نہیں ہے اور بعض احادیث کا موقع محل تو کچھ اور ہے مگر انہیں زبردستی زیر بحث اجتماعی دعا کے ساتھ نتھی کر دیا گیا ہے تفصیل کے لیے حکیم صادق سیال کوٹی رحمہ اللہ کی کتاب سلاۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نسخہ سماعت فرمائے جو شیخ عبد الرعف بن عبد الحنان کی تخریج و تعلیق سے آراستہ ہے مولانا رفیقی تاہم اس میں بھی جماعت کے بعد اجتماعی دعا کا ذکر نہیں کیا فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنا بدایت ہے اس سلسلے میں درج ذیل امور قابل غور ہے ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنا ایک مستقل عبادت ہے جو غیر موقع ہے یعنی کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے البتہ جن مواقع پر اس کا اہتمام کرنا سنت سے ثابت ہے انہیں ترجیح دی جائے گی جو عبادت ہر وقت جائز ہو اگر آپ اپنی سہولت کے لیے اسے کسی خاص وقت میں روزانہ کرنا چاہتے ہیں تو اصولی طور پر یہ بھی جائز ہے ارشاد نبوی ہے اللہ تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ محبوب ہے جس پر ہمیشگی کی جائے اگرچہ تھوڑا ہو صحیح مسلم کتاب الصلاۃ المسافرین باب فضل العمل الدائم من قیام حدیث نمبر سات سو بیاسی لیکن کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تمام جائز اوقات چھوڑ کر صرف ایک وقت کو عملا فرض کا درجہ دے کر دوسرے مسلمانوں کو اس کا پابند بنائے کیونکہ جب شریعت نے اس وقت کو مسلمانوں پر مقرر نہیں کیا تو یہ کیوں کرے مثلا اگر مختلف افراد روزانہ مختلف اوقات میں قرآن پاک کی مختلف صورتیں پڑھتے ہیں تو یہ جائز عمل ہوگا لیکن اگر کوئی مولوی صاحب یہ دعوت دینی شروع کر دے کہ تمام اہل اسلام روزانہ نماز فجر کے بعد بیس مرتبہ سورہ قمر پڑھا کرے اس کا اتنا ثواب ہے پھر اس کے حلقہ اثر میں آنے والے تمام مسلمان واقعاتاً سختی کے ساتھ اس کی پابندی شروع کر دے تو ان کا یہ عمل محتاج دلیل بن جائے گا اگر شرعی دلیل میں اس کی سراحت آ جائے تو سنت ہوگا ورنہ بدعت جو عبادت ہر وقت جائز ہو اگر آپ اسے کسی خاص موقع پر کرنا چاہتے ہیں تو احتیاطاً یہ معلوم کر لیں کہ کہیں اس موقع کے لیے شریعت نے کوئی فرض تو مقرر نہیں کیا کیونکہ اگر اس موقع کے لیے شریعت نے کوئی فرض عائد کیا ہے تو پھر فرض ترک کر کے جائز کام میں لگے رہنا قطعاً جائز نہیں ہے مثلاً نماز با جماعت کھڑی ہو اور جس نے یہی نماز جماعت کے ساتھ پہلے نہیں پڑھی اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جماعت میں شامل ہونے کے بجائے سنتیں یا نوافل پڑھتا رہے کوئی ورد وظیفہ دعا یا تلاوت کرتا رہے کیونکہ ان جائز نیکیوں کو مؤخر کرنے کی گنجائش موجود ہے لیکن موقع کے فرض کو بلا وجہ مؤخر کرنے کی قطع کوئی گنجائش نہیں ہے اگر اس خاص موقع کے لیے شریعت نے کوئی سنت مقرر کر رکھی ہے تو بھی جائز کام چھوڑ کر سنت کو ترجیح دی جائے گی اگرچہ سنت فرض نہیں ہے اسے کیا جائے تو بہت زیادہ ثواب ہے اور اگر کسی وجہ سے کبھی جائے تو کوئی گناہ نہیں مگر ایک موقع کی سنت کو جب ہمیشہ ترق کیا جائے گا تو گناہ لازم آئے گا کیونکہ سنت چھوڑنے کے لیے نہیں بلکہ اپنانے کے لیے ہوتی ہے اسے اپنانا ہی حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے جبکہ اسے چھوڑے رکھنا اس سے بے رغبتی کی دلیل ہے اور ارشاد پاک ہے جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں صحیح بخاری کتاب النکاح باب الترغیب فی النکاح حدیث نمبر پانچ ہزار تریسٹھ اس کی مثال فرض نماز کے بعد لا الہ الا اللہ کا اجتماعی ورد ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر ہے لیکن اسے کسی بھی وقت کرنا جائز ہے اور چونکہ فرض نماز کے بعد والا وقت بھی اوقات میں سے ایک وقت ہے لہٰذا اگر کوئی شخص کسی فرض نماز کے بعد اپنے طور پر لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے تو بالکل جائز ہے لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فرض نماز کے فوراً بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور سنت کچھ اور ہے تو پھر ہر فرض نماز کے بعد ہمیشہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس موقع کی سنت کو ختم کر دیا جائے کیونکہ لا الہ الا اللہ کا ورد مؤخر ہو سکتا ہے لیکن نماز کے بعد والے مسنون اذکار اور دعائیں ہمیشہ مؤخر کرنا کسی طرح بھی جائز نہیں ہے ویسے بھی کورس کی شکل میں بلند آواز سے لا الہ الا اللہ کے اجتماعی ورد کی پورے عہد نبوت میں کوئی مثال نہیں ملتی اگر کسی موقع کی سنت کے ساتھ ایک اور سنت عامل ہے تو دونوں سنتوں کو بجا لانا درست ہوگا مثلا کسی فرض نماز کی جماعت ہوئی امام صاحب نے سلام پھیرا امام صاحب اور مقتدی حضرات اپنے طور پر مسنون اذکار اور دعاؤں میں مصروف ہو گئے پھر کسی واقعی حاجت مند نے امام صاحب سے بارش کے لیے یا بیمار کے لیے یا کسی دوسرے جائز مقصد کے لیے یعنی رسم بنانے کے طور طور پر نہیں بلکہ خلوص نیت سے دعا کی درخواست کی تو کسی کے مطالبے پر دعا کرنا بھی سنت ہے لہٰذا دعا کرنا جائز ہوگا یاد رکھیے ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنا نہ تو فرض نماز کا حصہ ہے اور نہ بعد والے مسنون اذکار کا اس لیے اس کا دائمی اہتمام کرنا درست نہیں کیونکہ فرض نماز ایک الگ عبادت ہے اور ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنا ایک الگ عبادت ہے اور جب کسی شرعی دلیل کے بغیر نمبر ایک دو الگ الگ عبادتوں کو ایک مخصوص ترتیب کے ساتھ ہمیشہ ایک ساتھ ادا کیا جائے کہ نمبر دو دونوں ایک دوسرے کا حصہ معلوم ہو حتیٰ کہ ایک کے بغیر دوسری کو نامکمل سمجھا جانے لگے نیز نمبر تین ایک شرعی مسئلے کی طرح لوگوں کو اس کی دعوت ترغیب اور تعلیم دی جائے نمبر چار اور جو شخص ان عبادات کو آپ کے طریقے کے مطابق ادا نہ کرے اسے منکر اور گستاخ کے القابات سے نوازا جائے تو آپ راہ سنت سے بھٹک جائیں گے کیونکہ جب مختلف عبادات کو اپنی مرضی سے یکجا کر کے ایک نیا طریقہ رائج کیا جائے تو وہ سنت نہیں رہتا بلکہ بدعت بن جاتا ہے بات اصول کی ہے جو کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ضروری بھی ہو اور اسے کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ بھی موجود نہ ہو پھر بھی پورے عہد نبوت میں اس کے کیے جانے کا کوئی ثبوت نہ ملے مگر ہم نہ صرف خود اسے ہمیشہ کریں بلکہ دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں تو وہ بلا شبہ بدعت ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عہد نبوت میں فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کا اہتمام کرنے میں کوئی رکاوٹ تھی یقیناً نہیں تھی پھر بھی اگر کسی فرض نماز کے بعد اس کا کبھی اہتمام نہیں کیا گیا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کا اہتمام نہ کرنا سنت ہے کیونکہ ناممکن ہے ایک چیز دین بھی ہو اور عہد نبوت میں کر سکنے کے باوجود اسے کوئی نہ کرے یا اسے کیا گیا ہو مگر مقبول احادیث کے وسیع ذخیرے میں وہ کسی کو کہیں نظر نہ آئے انسان فطرتن سہولت پسند ہے اسے مصنون دعائیں یاد کرنا گنا گزرتا ہے اور چونکہ اس کی مصروفیات بھی بہت زیادہ ہے اس لیے وہ فرض نمازوں کے بعد یکسوئی کے ساتھ پانچ چھ منٹ نہیں نکال سکتا اور اس سنت سے پہلے پہلو بچانے کے لیے اس کا متبادل ایجاد کر لیا گیا یعنی مولوی صاحب سلام پھیرتے ہی ہاتھ اٹھائے چند مسنون اور غیر مسنون الفاظ پر مشتمل چھوٹے چھوٹے جملے بولے اور منہ پر ہاتھ پھیر کر تمام نمازیوں کو فارغ کر دیں جس کے بعد وہ سب یعنی مسنون اذکار پڑے بغیر اٹھ کھڑے ہوں در حقیقت یہ دعا نہیں رسم ہے جو انتہائی نیک نیتی سے ہر فرض نماز کے بعد ادا کی جاتی ہے اور اس طرح غیر شعوری طور پر ایک سنت کو مٹانے کا گناہ کیا جا رہا ہے افسوس کہ لوگوں کو بدعتوں پر عمل کرنے کی کے لیے تو بڑا وقت مل جاتا ہے مگر سنت کو اپنانے کے لیے وقت نہیں ملتا جو شخص بدعت کی تردید کرے اسے سرے سے دعا ہی کا منکر بنا دیا جاتا ہے جبکہ سنت کا تارک اہل السنہ والجماعہ فرض نمازوں کے بعد مسنون اذکار اور دعائیں چھوڑ کر ان کے متبادل لا الہ الا اللہ کے اجتماعی ورد اور ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا مانگنے کو اس لیے بھی رواج دیا گیا ہے کہ یہ ہمارے مسلک کی علامت اور پہچان بن جائے کیا کسی مسلک کے تحفظ کے لیے شرعی مسائل و حکام کے ساتھ اس طرح کھیلنا جائز ہے اسلام کا حکم کیا ہے پھر قوارت کو مٹایا جائے یا اسے فروغ دیا جائے خلاصہ یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنا فی نفسی ہی جائز ہے لیکن اس جائز کا ٹکراؤ ایک سنت سے ہو رہا ہے لہٰذا اسے اپنا معمول نہیں بنانا چاہیے کیونکہ سنت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس بات کا زیادہ حق رکھتی ہے کہ وہ ہر مسلمان کا معمول مسلک اور پہچان بنے لہٰذا ہمیں عموماً انہی اذکار اور دعاؤں پر اکتفا کرنا چاہیے جن پر ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہمیشہ اکتفا کرتے رہے ہیں اللہ ہم سب کو توفیق دے آمین مولانا عبد السمد رفیقی سنتوں کا بیان موقع سنتیں اور ان کی فضیلت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی فی یوم و لیلہ ثنتی عشرت رکعہ بنی له بیت فی الجنہ اربعا قبل الظہر ورکعتین بعدها ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد العشاء ورکعتین قبل صلاة الفجر جو شخص دن اور رات میں یعنی فرضوں کے علاوہ بارہ رکعتیں پڑے اس کے لیے بہشت میں گھر بنایا جاتا ہے یعنی ان بارہ رکعتوں کی تفصیل یہ ہے چار رکعت زہر سے پہلے دو رکعت اس کے بعد دو رکعت مغرب کے بعد دو رکعت عشاء کے بعد اور دو رکعت نماز فجر سے پہلے جامع ترمزی کتاب السلام باب ماجا فی یوم سنت عشرہ رکعہ من السنہ حدیث نمبر چار سو پندرہ صحیح امام ترمزی نے اسے حسن صحیح کہا ہے اور اس کی اصل صحیح مسلم حدیث نمبر نمبر سات سو اٹھائیس میں ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر سے پہلے دو رکعتیں یعنی سنت پڑھی صحیح بخاری کتاب التحجد باب الرکعتین قبل الظہر حدیث نمبر 1180 صحیح مسلم کتاب صلاة المسافرین باب فضل السنن الراتبت قبل الفرائض وبعدہن حدیث نمبر 729 معلوم ہوا کہ ظہر سے پہلے چار کی بجائے دو رکعتیں پڑھنا بھی درست ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات اور دن کی یعنی نفل نماز دو دو رکعت ہیں سنن نبی داود کتاب التطوع باب صلاة النہار حدیث نمبر 1295 وسندہو حسن امام ابن خزامہ نے حدیث نمبر 1210 میں اور امام ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر 636 میں اسے صحیح کہا ہے معلوم ہوا کہ چار رکعت سنت بھی دو دو کر کے ادا کرنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت گھر میں پڑھتے تھے عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفلوں کا حال دریافت کیا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں زہر سے پہلے چار رکعتیں پڑھتے تھے پھر آپ نکلتے اور لوگوں کے ساتھ یعنی زہر کے فرض پڑھتے پھر گھر میں داخل ہوتے اور دو رکعتیں نماز پڑھتے آپ لوگوں کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتے پھر گھر میں داخل ہوتے اور دو رکعت سنت پڑھتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے پھر گھر میں داخل ہوتے اور دو رکاتے نماز پڑھتے اور رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو رکعت یعنی تحجد کی نماز پڑھتے ان میں وطر بھی ہوتا تھا اور جب صبح نمودار ہوتی تو یعنی نماز فجر سے پہلے دو رکاتے سنت پڑھتے صحیح مسلم کتاب صلاة المسافرین باب جواز النافلت قائما وقاعدہ حدیث نمبر سات سو تیس غیر موقع سنتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عصر سے پہلے چار رکعات سنت پڑے اللہ اس پر رحمت کرے سنن نبی داود کتاب التطوع باب الصلاة قبل العصر حدیث نمبر 1271 وسندہ حسن جامع الترمذی کتاب الصلاة باب ما جاء فی الاربع قبل العصر حدیث نمبر 430 امام ترمزی نے اور نووی نے المجموع جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 8 میں اسے حسن جبکہ ابن خزامہ نے حدیث نمبر 1193 میں اور ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر 616 میں صحیح کہا ہے مغرب سے پہلے دو رکعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ فرمایا مغرب سے پہلے دو رکعتیں ادا کرو تیسری بار فرمایا جس کا دل چاہے یہ اس لیے فرمایا کہ کہیں لوگ اسے سنت موقع نہ بنا لیں صحیح بخاری کتاب التحجد باب الصلاة قبل المغرب حدیث نمبر 1183 سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب مدینے میں مؤذن مغرب کی اذان کہتا تو لوگ ستونوں کی طرف دوڑتے اور دو رکعتیں پڑھتے لوگ اس کثرت سے دو رکعتیں پڑھتے کہ مسجد میں داخل ہونے ہونے والا اجنبی یہ گمان کرتا کہ مغرب کی جماعت ہو چکی ہے صحیح مسلم کتاب صلاح المسافرین باب استحباب رکعتین قبل صلاح المغرب حدیث نمبر 837 مرسد بن عبداللہ رحمہ اللہ سیدنا عقبہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کیا یہ عجیب بات نہیں کہ سیدنا ابو تمیم رضی اللہ تعالی عنہ مغرب کی نماز سے پہلے دو رکعت پڑھتے ہیں عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پڑھتے تھے اس نے پوچھا اب کیوں نہیں پڑھتے کہنے لگے کہ مصروفیت ہے صحیح بخاری کتاب التحجد باب الصلاة قبل المغرب حدیث نمبر 1184 جمعہ جمعے کی سنتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جمعے کے بعد نماز پڑھنے لگے تو چار رکعات ادا کرے صحیح مسلم کتاب الجمعہ باب الصلاة بعد الجمعہ حدیث نمبر 881 معلوم ہوا جمعے کے بعد چار رکعات سنتیں پڑھنی چاہیے اور اگر کوئی دو رکعتیں بھی پڑھ لے تو جائز ہوگا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ نماز نہیں پڑھتے تھے یہاں تک کہ اپنے گھر آتے اور دو رکعتیں پڑھتے صحیح بخاری کتاب الجمعہ باب بعد الجمعہ و قبلہ حدیث نمبر 937 صحیح مسلم کتاب الجمعہ باب الصلاة بعد الجمعہ حدیث نمبر 882 اسے معلوم ہوا کہ نماز نماز جمعہ کے بعد دو رکعت سنت پڑھنا بھی درست ہے جبکہ چار رکعت پڑھنا قولی حدیث کی وجہ سے زیادہ بہتر اور مزید فضیلت کا باعث ہے المفاتیح حدیث نمبر 1175 فجر کی سنتوں کی فضیلت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی دو سنتیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے صحیح مسلم کتاب و المسافرین باب استحباب رکعتی سنت الفجر حدیث نمبر سات سو پچیس سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل یعنی سنن میں سے کسی چیز پر اتنی محافظت اور مداومت نہیں کرتے تھے جس قدر فجر کی دو سنتوں پر کرتے تھے صحیح بخاری کتاب التحجد باب تعاہد رکعت الفجر حدیث نمبر 1169 صحیح مسلم کتاب صلاة المسافرین باب استحباب رکعت سنت الفجر حدیث نمبر 724 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی دو سنتیں پڑھتے تو دائیں پہلو پر لیٹتے تھے صحیح بخاری کتاب التحجد باب الزجعتی علی الشق الایمن بعد رکعتی الفجر حدیث نمبر 1160 صحیح مسلم کتاب صلاة المسافرین باب صلاة اللیل وعدد رکعات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اللیل حدیث نمبر 736 فجر کی سنتیں فرضوں کے بعد پڑھنے کا جواز اگر آپ ایسے وقت مسجد میں پہنچیں کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہو اور آپ نے سنتیں نہ پڑھی ہوں تو اس وقت سنتیں مت پڑھیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کی اقامت یعنی تکبیر ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوتی صحیح مسلم کتاب و المسافرین باب کراہت شروع فی نافلتی بعد شروع المؤذن فی اقامت الصلاح حدیث نمبر سات سو دس ایسی صورت میں آپ جماعت میں شامل ہو جائیں اور فرض پڑھ کر سنتیں پڑھ لیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو صبح کی فرض نماز کے بعد دو رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھ کر فرمایا صبح کی یعنی فرض نماز دو رکعتیں ہیں تم نے مزید دو رکعتیں کیسی پڑھی ہیں اس شخص نے جواب دیا میں نے دو رکعتیں سنت یعنی جو فرضوں سے پہلے ہیں نہیں پڑھی تھی اب انہیں پڑھا ہے یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے سنندارا قطنی کتاب باب الصلاة بعد وقتها ومن دخل فی صلاة فخارج جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو تراسی تین سو چوراسی حدیث نمبر نو السنن اسن للبیحقی کتاب الصلاح باب ذکر البیانی النہی مخصوص جلد نمبر دو صفحہ نمبر چار سو چھپن حدیث نمبر چار ہزار تین سو اکانوے امام ابن خزامہ نے حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو سولہ میں ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر چھ سو چوبیس میں حاکم حاکم نے المصدرک جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو چوہتر دو سو پچہتر میں اور ذہبی نے اسے صحیح کہا ہے یہ حدیث صحیح ہے لہٰذا اسے منقطع کہنا غلط ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی رضامندی کی دلیل ہے یعنی محدثین کی اصطلاح میں یہ تقریری حدیث کہلاتی ہے ایک شخص مسجد میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے فرض پڑھ رہے تھے اس نے مسجد کے ایک کونے میں دو رکعت سنت پڑھی پھر جماعت میں شامل ہو گیا جب آپ نے سلام پھیرا تو فرمایا تو انہیں فرض نماز کسے شمار کیا جو اکیلے پڑھی تھی یا جو ہمارے ساتھ جماعت سے پڑھی ہے صحیح مسلم کتاب و سلاۃ المسافرین بابو شروع حدیث نمبر سات سو بارہ معلوم ہوا کہ فرض ہوتے وقت سنتوں کا پڑھنا درست نہیں نمازوں کی رکعات نمبر ایک نماز فجر دو فرض اس سے پہلے دو سنتیں ہیں یعنی کل چار رکعتیں ہوئیں نمبر دو نماز ظہر چار فرض اس سے پہلے چار سنتیں اور بعد میں دو سنتیں یعنی کل دس رکعتیں ہوئیں نمبر تین نماز عصر چار فرض نمبر چار نماز مغرب تین فرض ہیں اس کے بعد دو سنتیں یعنی کل پانچ رکعتیں ہوئیں نمبر پانچ نماز عیشہ چار فرض ہیں اور نماز عیشہ کے بعد دو سنتیں یعنی کل چھ رکعتیں ہوئیں نماز وطر دراصل رات کی نماز ہے جو تحجد کے ساتھ ملا کر پڑھی جاتی ہے جو لوگ رات کے آخری حصے میں نہ اٹھ سکتے ہوں وہ وطر بھی نماز عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیا کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خاف اللہ یقوما من آخر اللیل فلیوتر اولا جسے خطرہ ہو کہ رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ سکے گا وہ اول شب ہی وطر پڑھ لے صحیح مسلم کتاب صلاة المسافرین باب من خاف اللہ یقوما من آخر اللیل فلیوتر اولا حدیث نمبر سات سو پچپن